حضرت داوود سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا وہ کون سا مشروب تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا انہوں نے فرمایا جسے اتنا پکایا جائے کہ وہ دو تہائی خشک ہو جائے اور ایک تہائی رہ جائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بائیس